حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے عبداللہ بن نبی ملیکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئی تھیں جن میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا اور ایک قبا مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ لی پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو قبا لے کر باہر تشریف لائے اور اس کی گھنڈیاں ان کے سامنے کر دیں پھر فرمایا ابو مسور یہ قبا میں تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی ابو مسور یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی مخرمہ رضی اللہ عنہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے ابن علیہ نے ایوب کے واسطے سے یہ حدیث مرسلن ہی روایت کی ہے اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے مسور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ قبائیں آئیں تھیں اس روایت کے مطابق لیس نے ابن ابی ملیکہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستائیس